الرحمن قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا هشيم قال حدثنا منصور عن عفان ان الابشين وقع في زمزم فمات فامر ابن الزبير ان يضيف ما انفى فجعل معه لا يستطيع فنذر فنذر فالى عين تجري من قبل الحجر الاسود فقال ابن الزبير حسبكم وبه قال وما قد حدثنا حسين حسين بن نصر قال حدثنا الفريابي قال حدثنا سفيان قال أخبرني جابر عن أبي الطفيل قال وقع غلام في زمزم فنزفت أي نزح ماؤها وبه قال وما قد حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن سلمة عن عطاء بن الصائب عن ميسرة أن عليا رضي الله عنه وعنهم قال في بئر وقعت فيها فارة قال ينزه ماؤها وبه وما قد حدثنا محمد بن حمد اللهم صل على سيدنا ماقبل میں امام رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جواب دیا تھا کہ قلتین سے مراد قرائن کے اعتبار سے اشارہ ہے مائع کثیر سے اس کا ایک اہم قرینہ یہ ہے کہ ماحول میں جو سوال کیا گیا تھا اور جس کے جواب میں آپ نے قلتین فرمایا وہ کھلے عام پانی کے چشمے اور پانی کے غذائر ان کے بارے میں پوچھا گیا تھا کہ اس میں یہ سبا وغیرہ جانور وغیرہ بھی آ کر پیتے ہیں اور پانی کو جھوٹا کر دیتے ہیں تو اس وقت اس ماحول میں آپ نے یہ بات فرمائی تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قلتین سے مقدار متعین مراد نہیں ہے بلکہ مائع کثیر یعنی ایسا پانی جو جاری ہو یا کل جاری ہو وہ مراد اور دونر قلتیں سے مراد مائع قلیل ہے یعنی مائع راکت تاکہ نجاست والی روایتوں میں اور ان روایتوں میں کوئی تعارف نہ ہو اسی کی تائید میں کہ ہماری مراد کلتین سے مائع کثیر ہے اگر آپ کلتین سے مراد ایک خاص متعین مقدار اگر مراد دیتے ہیں تو یہ روایتیں آگے جو آ رہی ہیں کنویں کے سلسلے میں وہ متعارف ہوں گی حالانکہ کنوؤں میں دو ڈول پانی نہیں ہوتا بلکہ سینکڑوں ڈول پانی ہوتے ہیں لیکن چونکہ وہ مائع راکد ہے اس لیے کنویں میں اگر کوئی جانور گر جائے تو اپنی تفصیلات کے ساتھ اس سے پانی نکالا جائے اس سلسلے میں کچھ روایتیں یہاں پر اسی کی تائید میں ذکر فرما رہے ہیں یہ پہلی روایت بیر زمزم کے سلسلے میں ہے کہ اس میں ایک غلام گر گیا اور گرنے کے بعد دوسری روایت میں کہ وہ مر گیا تو مسئلہ پوچھا گیا کہ کیا کیا جائے تو فرمایا گیا کہ اس کا پانی نکالا جائے حضرت ابن زبیر نے یہ حکم دیا کہ اس کو پانی نکالا جائے اور پانی جب نکالا جانے لگا تو نیچے سے وہ اور زیادہ بڑھنے لگا یہاں تک کہ وہ پانی منقطع نہ ہوا تو اس پر آپ نے فرمایا کہ بس جتنا نکال لیا ہے اتنا کافی ہے اسی طریقے سے دوسری روایت میں اور تیسری روایت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کنویں میں کوئی چوہا گر جائے اور مر جائے تو اس کا پانی نکالا جائے گا فقہ کی کتابوں میں تو اس تفصیل ہے اگر گر کر مر گیا تو بیس ڈول اور اگر نف ہو گیا پھول گیا پھٹ گیا تو چالیس ڈول اس سے زیادہ بڑا کوئی بلی وغیرہ ہے تو ساٹھ ڈول اس سے بڑا ہو تو اسی اور سو ڈول وغیرہ وغیرہ یہ تفصیلات تو حالانکہ اس چوہے کے مرنے سے پانی میں کوئی تغجرے اور صاف پیدا نہیں ہوتے اور پانی بھی دو ڈول سے زیادہ لیکن پھر بھی پانی کا نکالنا وجوبی ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مقدار متعین مراد نہیں ہے بلکہ مائع کثیر مائع جاری یا جاری کے حکم میں وہ مراد جی وبه قال وما قد حدثنا محمد بن بن حميد الرعيني قال حدثنا علي بن معبد قال حدثنا موسى بن عايون عن عطاء بن عن عطاء عن ميسرة وذاذان عن علي رضي الله عنه وعنهم قال إذا سقطت الفارة أو الدابة في البئر فانزحها حتى يبلغ حتى يغلبك الماء وبه قال حدثنا محمد, محمد بن خزيمة قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن أبي المهزم قال سألنا أبا هريرة رضي الله عنه عن الرجل يمر بالغدير ایبول فیہ قال لا به شاء مسلم قال وما قد یعنی حدث پانی جاری ہے تو اس میں پیشاب کریں کوئی ثواب کا کام ہے بلکہ اگر استراری صورت ایسی پیش آ جائے تو اس مائع جاری میں پیشاب کیا جا سکتا ہے اور مقصد یہ کہ اس سے پانی نجس نہیں ہوگا اور قابل استعمال کا دستور رہے گا جي وبه قال وما قد حدثنا محمد قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد أن أيوب عن محمد أن أبي هريرة رضي الله عنه وأنهم مثله وبه قال وما قد حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو عامر الأقدي قال حدثنا سفيان عن زكريا عن الشعبي في الطير والسنور ونحوهما يقع في البير, في البير قال ينزه منها أربعون دلوا وبه قال حدثنا حسين, حسين بن نصر قال حدثنا الفريابي قال حدثنا سفيان عن زكريا عن الشعبي قال ينزه منها أربعون دلوى وبه قال وما قد حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا هشيم عن عبد الله بن صبرة الأمداني عن الشعبي قال يدلو منها سبعين دلوى وبه قال وما قد حدثنا فهد بن سليمان قال حدثنا محمد بن سعيد محمد بن محمد بن سعيد سعيد بن الأصباني أصباني قال حدثنا قال حدثنا حفص بن غياث النقعي عن عبد النقعي عن عبد الله بن صبرة الحمداني عن الشعبي قال سألناه عن الدجاجة تقع في البئر فتموت فيها قال ينزه منها سبعون دلوى وبه قال وما قد وبه قال وما قد حدثنا صالح قال حدثنا سعيد بن منصور قال قال حدثنا هشيم قال أخبرنا مغيرة عن أن إبراهيم في البير يقع في الجرز أو السنور فيموت قال يدلو منها أربعين دلوة قال المغيرة حتى يتغير اچھا، الماء ایک لفظ جرس کا لفظ آیا ہے یہاں پر ایک ہے فار اور ایک یعنی فار کا تو عام ترجمہ کیا جاتا ہے جو عام چوہا ہوتا ہے اس کا ترجمہ کرتے ہیں اور یہ جرس یہ عام چوہوں سے بڑا ہوتا ہے اور یہ جنگلی چوہا ہوتا ہے اور اپنے قد و قامت کے اعتبار سے یہ عام چوہوں سے بڑا ہوتا ہے تو اس میں چالیس ڈول نکالنے کا حکم دیا گیا اور مغیرہ نے یہ فرمایا کہ یہ چالیس ڈول اس وقت نکالا جائے گا حتیٰ غائب کے لیے ہے یہاں تک کہ پانی میں تغیر پیدا ہو جائے اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ تجر کے بعد چالیس جو نکالا جائے بلکہ مطلب یہ ہے کہ یہ حکم اسی وقت تک ہے جب تک کہ اس میں تغیر نہ ہو اور اگر تغیر ہو جائے تو پھر پورا پانی نکالنا ضروری ہے جی وبه قال وما قد حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا الحجاج قال حدثنا أبو عانة عن المغيرة عن إبراهيم في فارة وقعد في بير قال ينزه منها قدر قدر أربعين دلوا وبه قال وما قد حدثنا حسين, حسين بن نصر قال حدثنا الفريابي قال حدثنا سفيان عن المغيرة عن إبراهيم في البير تقع فيه, فار فيه الفارد قال ينزه منها دلاء وبه, وبه قال وما قد حدثنا ابن خزيمة قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي عن أبي سليمان أنه قال في دجاجة وقعت في بير في بئر فماتت قال ينزه منها قدر أربعين دلوا أو خمسين ثم يتوضا منها فهذا مما روي فهذا من روينا عنه عنه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتابعهم قد جعلوا مياه الآبار نجسة بوقوع النجاسات فيها ولم يراعوا كثرتها ولا قلتها وراعوا دوامها وركودها وفرقوا بينها وبين ما يجري وبين ما يجري مما سواها فإلى هذه الآثار مع ما تقدمها مما روينا مما رويناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب أصحابنا في النجاسة التي تقع في الآبار ولم ولم يجز لهم أن يخالفوها لأنه لم يروي لم يروي عن أحد خلافها يروى يروى لأنه لم يروى عن أحد خلافها خلافها فإن قال قائل فأنتم قد جعلتم ماء البير نجسا بوقوع النجاسة فيها فكان ينبغي ألا تطهر تلك البير أبدا لأن حيطانها قد تشرب ذلك الماء النجس واستكان فيها فكان ينبغي أن تطم قيل له وہی ہے جو ماقبر میں بیر بزا کے سلسلے میں منشے سوال بنا تھا کہ ایک وہم کی بنیاد پر سوال کیا گیا کہ نجاست اس میں واقع ہو سکتی ہے اور منشہ سوال نجاست کی موجودگی میں نہیں بلکہ نجاست کے نکل جانے کے بعد یہ سوال پیدا ہوتا ہے اور اس کی وجہ وہی بیان کی گئی تھی کہ نجاست کے نکل جانے کے بعد پھر سوال کا محل کیوں باقی رہا تو کہتے ہیں اس لیے کہ اگرچہ نجاست نکل گئی اور پانی میں تجرب نہیں لیکن جب یہ نجاست واقع ہوئی تھی تو اس کے اثرات اس کی دیواروں میں اور اس کی مٹی میں جذب ہو چکے تھے اب نیچے سے جب پانی آئے گا تو اس کے ساتھ نجاست کے اجزاء شامل ہو جائیں گے تو یہ پانی بھی متاثر ہو جائے گا اور ملوث ہو جائے گا یہ منشا سوال وہی یہاں پر سوال کیا ہے کہ اگر سے پانی نکل گیا لیکن یہ ہے کہ دیواروں میں جو نجاستیں جذب ہو چکی ہیں تشر رب عال کلما نجس کی دیواروں نے اس نجس پانی کو اپنے اندر جذب کر لیا ہے پی لیا ہے اور اس کے اندر وہ نجاست ٹھہر گئی ہے تو چاہیے یہ کہ اس اس کنویں کو منہدم کر دیا جائے اور مٹی ڈال کر اس کو پاٹ دیا جائے اور دوبارہ پھر اکثر نو کنویں کو کھودا جائے کیوں اس لیے کہ دیواریں بھی ہیں اور اس کی مٹی بھی ہے دونوں کے دونوں نجس ہیں اب اس کی صورت یہی ہے کہ اس کو پاٹ دیا جائے اور اس کے بعد پھر دوبارہ اکثر نو اس کنویں کو کھودا جائے اور رہا مسئلہ یہ کہ اس کے جواب میں یہ فرمایا کہ ہم حضرات صحابہ سے لے کر اب تک کی کوئی عادت نہیں پاتے کہ جس میں یہ عمل جاری ہو حضرت عبداللہ بن زبیر زمزم کے سلسلے میں تمام حضرات صحابہ کے سامنے جو فتویٰ دیا وہ کیا تھا کہ کنویں کو ڈھایا نہ جائے بلکہ پانی نکال لیا جائے اور کسی نے بھی اس پر کوئی نقیز نہیں کی نہ بعد میں آنے والوں نے اور نہ ان میں سے کسی نے یہ رائے دی سمجھا تم مہا تم تب کے معنی وہی ڈھا دینے کے ہیں یعنی اس کو پاٹ دینا اور جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس برتن کے بارے میں جو بلوغ قلب سے نجس ہو گیا تو اس میں بھی آپ نے کیا حکم دیا کہ یو اور آپ نے حکم نہیں دیا کہ اس برتن کو توڑ دیا جائے جبکہ اس برتن نے بھی نجس اجزاء کو اپنے اندر جذب کر لیا آج کل کے برتن اس زمانے میں استعمال نہیں ہوتے تھے اسٹیل وغیرہ کے کہ جس میں جاذبیت کی صلاحیت نہ ہو مٹی کے برتن استعمال ہوتے تھے اور ظاہر ہے کہ مٹی جو ہے وہ اچھے خاصے اجزاء کو اپنے اندر جذب کرے تو ظاہر ہے کہ سات دفعہ دھونے اور آٹھ دفعہ دھونے سے اس کے اندر کے اجزاء تو ختم نہیں ہو جائیں گے وہ تو واقعی رہیں گے لیکن پھر بھی آپ نے اس کو قابل اعتبار نہیں سمجھا ایسے ہی کنویں کے سلسلے میں بھی یہی حکم ہوگا فقدا لکھا لا یو مرو تم میں تل کر بیت آگے ایک دوسرا سوال کہ اگر یہ کہے کہ برتنوں کو تو دھو دیا جاتا ہے تو اس کو بھی دھو دینا چاہیے اس کنویں کو بھی اب اس کے دھونے کی کیا صورت ہے جی تو اس کی صورت یہ ہے جی کہ ایک دیہات میں ایک مینار ایک شہر میں کہیں مینار بنا ہوا تو بہت اونچا جیسے ہمارے یہاں دارلو میں بننے والا ہے تو اب ایک دیہاتی آیا اور اس نے مینار کو دیکھا تو کہا یہ اتنا اونچا مینار کیسے بن گیا اس کی سمجھ میں نہیں آئی بات کہ اتنا طویل مینار دو سو فٹ تین سو فٹ اور اتنے بلندیوں پر تعمیر کیسے کیا جائے اس زمانے میں تو اتنی اونچی اونچی عمارتیں تھیں بھی نہیں تو وہ مینار دیکھ کر متعجب ہوا اور اس زمانے میں ہوتے تھے کچھ بوجھ بجھکڑ جن کے سامنے مشکل مسائل رکھے جاتے تھے تو وہ پہیلیاں اس کی سناتے تھے اور اس کا حل بتلاتے تھے تو بوجھ بجھکڑ کے پاس گئے تو انہوں نے اپنے اشکال کو ذکر کیا تو اس نے کہا کہ یہ بات تو بالکل سمجھ میں آ رہی ہے کوئی مشکل بات تو نہیں وہ یہ ہے کہ کسی کنویں کو اٹھا کر الٹا رکھ دیا گیا کنویں کو اپنی جگہ سے نکالا اور اس کو الٹا کھڑا کر دیا گیا زمین کی سطح پر یعنی نیچے سے نکال کر زمین کی سطح پر اس کو کھڑا کر دیا گیا تو یہ مینار وہی کنویں کی وہی کنویں ہی کی حقیقت ہے کوئی الگ سے اس کی تعمیر نہیں ہوئی تو یہ ہے جی صورت حال تو اس لیے کہا کہ برتنوں کو دھویا جا سکتا ہے اور اس کے دھونے کی صورت تو کوئی بھی نہیں صرف یہی صورت ہو سکتی ہے کہ کنویں کو نکالا جائے اس کے بعد پھر اس کو دھویا جائے اور دھونے کے بعد کنویں کو پھر اپنی جگہ پر یہ رکھ دیا جائے تو قیل لہو ان لاجستا غسل ہوا کنویں کو دھونا تو ممکن نہیں اس لیے کہ جو کچھ دھوئیں گے موجودہ شکل میں وہ پانی پھر واپس کنویں کے اندر ہی جائے گا اور یہ برتن کا مسئلہ تو الگ گیا کہ پانی ڈالا دھویا اور پانی کو پھینک دیا پھر پانی ڈال کر سات مرتبہ تو اس طرح کی صورت کنویں میں تو ممکن نہیں ہے بل ایسا کرنا جو ہراسم مایوسر فلما کانت ویر مالا لایستتا غسل و قصبت تہارتہ پی ہاری ماں و کل من اور جبہ نجاستا بے نجاسا فیحا فقط او جب اتہارت کہ جس نے بھی نجاست کے وقوع کے بعد نجاست کو واجب قرار دیا تو کنویں کے پانی کے نکالنے سے تہارت کو واجب قرار دیا اور دھونے وغیرہ کی کوئی شرط نہیں لگائی اور نہ اس کی دیواروں کو دھویا گیا ولم یون زہ ما فیا منت اور جو نیچے جو مٹی ہے کنویں کی سطح کی جو مٹی ہے اس کو بھی نکالنے کا حکم نہیں دیا گیا حالانکہ وہ مٹی بدستور موجود ہے اور دوسرا پانی بھی اسی پر آتا ہے اور نجاست کے اثرات اس کے اندر بھی پائے جاتے ہیں تو جب اس مٹی کا بقا واجب نہیں کرتا نجاست کو اس نجاست پانی کی نجاست کو کہ یت رو فیح کہ جو پانی بعد میں تاری ہوتا ہے وہ کان یجری اللہ کا تین اگرچہ وہ اسی مٹی پر پانی گزرتا ہوا اوپر کی سطح کو آتا ہے تو کان ادام آبے نے ہیتان آ رہا تو جب مٹی کو یعنی یہ نظر کے طور پر قیاس کے طور پر یہ مسئلہ ذکر فرمایا کہ جب مٹی کے بارے میں کسی نے اس کو نجس کہہ کر آنے والے پانی کو نجس قرار نہیں دیا جو مرکز ہے اور جو پانی کے پانی کے لیے اصل مقام ہے تو کنواں اور اس کی دیواریں تو جب اس کے نکالنے کا پاک کرنے کا حکم نہیں دیا گیا تو یہ دیواروں کے درمیان کا جو حصہ ہے وہ احرا اللہ ینجس تو وہ زیادہ قابل کو رنجس نہ ہو اور اگر طریقے نظر سے اس مسئلے کو دیکھا جائے تو ایک اور ہے وہ یہ کہ جب یہ لما تہرت حتہ تخصر ہی تانخا ویوف تین ویوفر کہ یہ کنواں اسی وقت پاک ہو سکتا ہے قیاس کے اعتبار سے سائر کے اعتراض کے اعتبار سے کہ جب اس کو دھویا جائے اس کی دیواروں کو اس کی مٹی کو نکالا جائے اور کھودا جائے لیکن اجماع ہے کہ پانی مٹی کا نکالنا کھودنا یہ واجب نہیں ہے اور اس کی دیواروں کا دھونا یہ زیادہ لائق ہے کہ وہ واجب نہ ہو تو یعنی جب مٹی وغیرہ کا نکالنا واجب نہیں ہے تو اس کا دھونا بھی واجب نہیں یہ سارا کا سارا قول امام ابو منیفا ابو یوسف امام عبد رحمۃ اللہ علیہ کے طور پر یہ مسئلہ تو ختم ہوا اور قلتین کے سلسلے میں ایک اصولی بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات جو فرمائی کہ اذا کان الما اذا کان الماء قلتین لم نجسن یا لم یہ جملہ شرطیہ ہے جملہ شرطیہ کے بارے میں آپ نے کہیں پڑھا ہوگا مختصر میں بھی اس کی بحث آتی ہے اور اگر سوتے سوتے پڑھ لیا تو وہاں سے بھی بحث گزر گئی کہیں سنا ہوگا وہ یہ ہے کہ جملہ شرطیہ دو جملوں پر مشتمل ہے ایک شرط ہے ایک جزا ہے تو کہتے ہیں کہ حضرات شواف مفہوم مخالف کے چونکہ قائل قائد اس لیے شرط کے پائے جانے سے تو مشروط پایا جائے گا جزا پائی جائے گی اور اگر شرط نہ پائی گئی تو مشروط کی بھی نفی ہوگی مشروط کی نفی شرط کے انتفاع سے ان کے نزدیک وہ در حقیقت یہ مسئلہ متفر ہے ایک دوسرے اصول پر اور دوسرا اصول یہ ہے کہ یہ شرط جزا کے وقوع کے لیے یہ علت ہے یا غیر علت ہے حضرات شواف یہ فرماتے ہیں کہ وہ علت ہے اور علت کے بارے میں حکم یہی ہے کہ علت کے ثبوت سے معلول کو ثبوت اور اس کی نفی سے معلول کا کی نفی ہوگی لیکن حضرات احناف کے نزدیک یہ علت نہیں ہے بلکہ شرط ہے اور علت ایک امر مخفی اس کے علاوہ ہے اس کی بنیاد پر یہ اختلاف ہوا کہ شرط کے پائے جانے سے تو مشروط پائی جائے گی لیکن شرط کے انتفا سے مشروط کا انتفاع ہوگا یا نہیں تو حضرات شوافق نزی چونکہ وہ علت ہے اس لیے اس کے انتفاع سے شرط کا بھی انتفاع ہوگا لہذا جب حدیث کا معنی مفہوم یہ ہوا تو مطلب یہ ہوگا کہ اگر پانی قلتین سے کم ہو یعنی شرط پائی نہیں گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پانی نجس ہو جائے گا اگر قلتین ہے تو پھر وہ نجس نہیں ہوگا اور قلتین نہیں ہے تو نجس ہو جائے گا یہ ان کا معنی ہے ہمارے نزدیک یہ شرط نہ تو علت ہے اور نہ ہمارے نزدیک مفہوم مخالف کا اعتبار اس لیے کہا جائے کہ اگر شرط پائی گئی تو مشروط پایا جائے گا لیکن شرط کے انتفا سے مشروط کا انتفا لازم نہیں ہے بلکہ وہ مسکوت انہوں کے درجے میں اگر شرط نہیں پائی گئی تو پھر مشروط پر کوئی حکم نہیں شرط کی بنیاد پر یا اس کے انتفا کی بنیاد پر کوئی حکم نہیں لگے گا وہ مسکوت انہوں کے درجے میں ہے اب دوسرے دلائل اور قرائن سے کوئی حکم لگے گا اس میں کوئی نس اگر ہے قرینہ تو اس کو پیش کیا جائے نہیں ہے تو پھر اشتہاد اور اصول اور ضابطے کو سامنے رکھ کر اس جدیے پر کوئی حکم لگایا جائے گا تو اس لیے ہمارے کہ اس روایت سے معدون القلتین کا نجس ہونا ثابت نہیں ہوگا اس لیے کہ نہ تو مفہو مخالف کا اعتبار ہے اور نہ یہ شرط بمنزل علت کی اب جب علت نہیں ہے اور مفہوم مخالف کے اعتماد نہیں تو اب شرط اگر نہ پائی گئی یعنی اگر مائع قلتیں نہ ہو تو اب کیا حکم پھر کیا کیا جائے تو ہم نے کہا کہ اصل میں اب دیکھا جائے گا دوسرے قرائن سے اور دوسرے قرائن میں یہ بات ہمیں معلوم ہوئی کہ اگر قلتین سے مراد مائع کثیر ہے تو اب دوسری روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اگر مائع قلیل راکد ٹھہرا ہوا ہے تو وہ کوئی نجاست سے نجس ہوگا اور محض کلتین کی نفی سے یہ تہارت اس کی یہ منتفی نہیں ہوگی بلکہ اس کا مدار یہ ہے کہ قلتین سے مراد قلت اور کثرت کی طرف اگر اشارہ ہو تو پھر دوسری روایتیں قریرہ بن جائیں گی پانی کے نجاست اور پانی کے تہارت کے فیصلے اور حکم کے لیے وغیرہ وغیرہ یہ بحث ختم ہوئی علامہ عبد الوہاب شارانی نے اس میں دو نقطے بیان فرمائے ایک بات تو یہ فرمائی کہ حضرات فقہا میں جب کسی مسئلے میں اختلاف ہوتا ہے تو اس میں بعض لوگ رعایت کرتے ہیں عموم کی عام لوگوں کی رعایت کرتے ہیں اس میں آسانی اور خفت پیدا کی جاتی ہے اور بعض لوگ اس میں احتیاط کی بنیاد پر یہ حکم میں قید لگاتے ہیں اور احتیاط کی بنیاد پر اس میں تشدد ہوتا ہے خاص طور پر نجاست اور تہارت کے مسئلے میں احتیاط بہت ضروری ہے اس احتیاط کی بنیاد پر اس حکم میں تشدید پیدا ہوتی ہے اور یہ حکم خواص کے اعتبار سے زیادہ موضوع ہوتا حضرات شواف اور نے جو بات کہی وہ اپنے طرز زندگی کے اعتبار سے سادگی پر مبنی ہے اور بیچارے جو دیہاتی وغیرہ ہوتے ہیں وہ تھوڑی بہت نجاست اگر لگ جائے تو یوں یوں کر دیا صاف ہو گیا بس ختم ہو گیا اس کی زیادہ پرواہ نہیں کرتے جیسے کہ آپ کے طبیعت میں لطافت اور نزاکت ہے ان کی طبیعت میں لطافت اور نزاکت نہیں جب آپ یہاں سے واپس چڑھ جائیں گے پہاڑستان میں اور پہاڑوں کو بکریاں چرائیں گے تو وہی سادگی کا مزاج آپ کو بنے گا اور یہاں داروم میں رہ کر یہ نظافت اور صفائی اور ستھرائی اور کلف کے کپڑے ٹن ٹنا ٹن لیکن جب بکری پیشاب کرے گی اور گدھے پر آپ بیٹھیں گے اور گدھا پیشاب کرے گا اور دم ہلا کر چھیٹے مارے گا آپ کے اوپر تو وہ سب نظافت وغیرہ تو اس نقطے کا حاصل یہ ہے کہ ان حضرات نے سادگی کا اعتبار کیا تو یہ حکم عوام الناس کے اعتبار سے زیادہ بہتر ہے اور امام صاحب نے اپنی شان کے اعتبار سے بات کی وہ خاص ہے تو اس لیے انہوں نے اس خاص اس حکم کو خواص کے لیے زیادہ بہتر سمجھا اور اس طرح کی نجاست کو غیر اہمیت نہیں دی بلکہ اہمیت کے ساتھ اس پانی کو نجس قرار دیا تو یہ حکم خواص کے لیے ہے جو احتیاط پر مبنی ہے احتیاط ہر آدمی نہیں کرتا یہ خاص لوگوں کی بات ہوتی ہے تو یہ حکم خواص کے لیے ہے اور ان حضرات کا حکم عوام الناس کے لیے دوسرا نقطہ جس کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا وہ بڑا اہم ہے وہ فرماتے ہیں کہ ہر ایک نے اپنے اپنے ارد گرد کے ماحول کے اعتبار سے یہ حکم لگایا میں نے عرض کیا تھا کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ مدینے کی بہت سادہ زندگی میں پلے بڑھے اور وہیں رہے اور مدینے سے باہر تو بہت کم نکلتے تھے اس ڈر کے مارے کہ کہیں مدینے سے باہر میرا انتقال نہ ہو جائے تو اس لیے وہ مدینے ہی میں رہے اور یہاں تک کہ تعامل مدینہ ایک مستقل حجت ہے ان کے نزدیک کہ اگر کسی مسئلے میں اہل مدینہ کا کوئی تعامل ہو تو وہ بھی ایک حجت اور ایک دلیل ہے اس مسئلے کے جواز یاد میں جواز پر تو مدینہ بہت چھوٹی سی آبادی قرب و جوار میں دیہات تھے اور عربی لوگ تھے اور دیہاتی اثرات سادگی کے مدینے والوں پر تو اس لیے امام مالک رحمت اللہ علیہ نے اپنے ارد گرد کے حالات کے اعتبار سے جو حکم دیا وہ یہی کہ بھائی ان چکروں میں نہ پڑے اس تحقیق میں بس نجاست کے اثرات نظر آ جائے تو پانی ناپاک ہے ورنہ وضو کرتے رہو نہاتے رہو پیتے رہو وغیرہ وغیرہ تو انہوں نے تکلف میں نہیں پڑے بلکہ یہ دیکھا کہ ایک دیہاتی آدمی وہ کیا تحقیق کرے گا کیا ریسرچ کرے گا وہ تو دیکھے گا کہ یہ پانی پاک ہے یا ناپاک اور یہی نقطہ ہے کہ جب آدمی وضو کرتا ہے تو پہلے ہاتھ دھونے کا حکم پھر کلی کرنے کا حکم پھر ناک میں پانی ڈالنے کا حکم اس کے بعد پھر فرائض شروع ہوتے ہیں اس کا نقطہ کیا ہے یہی آپ نے سنا اور پڑھا کہ پانی کے تین اوساف ہوتے ہیں ہاتھ میں لیتا ہے تو اس کا رنگ نظر آتا ہے اور جب کلی کرتا ہے تو اس کے ذائقے کا پتہ چلتا ہے ناک میں ڈالتا ہے تو اس کی بو کا پتہ چلتا ہے جب تینوں طرح سے لیبارٹری میں پانی چیک ہو گئے جی یہ ہے لیبارٹری سارے لوگوں کی لیبارٹری ہے کہ جب حضرت دیہاتی علیہ السلام نے دیکھ لیا کہ پانی کا رنگ بھی طبعی ہے اور اس کا ذائقہ بھی طبعی ہے اور اس کی بو بھی ویسے ہی ہے تو بس انہوں نے کہا کہ نجاست پڑی ہو یا نہ پڑی ہو ہم اس جھگڑے میں نہیں پڑتے یہ پانی پاک ہے اور امام امام شافی رحمۃ اللہ علیہ امام ابن حنبل حمبل مدینے مکے میں رہے اور مکے کی آبادی مدینے کے مقابلے میں زیادہ متمدن تھی اس کے علاوہ امام شافی عراق اور اسی طریقے سے مصر وغیرہ بھی کچھ دن رہے وہاں کا بھی سفر کیا تو ان میں کچھ شہریت کی کے اثرات پیدا ہوئے امام مالک کی طرح سے خالص دیہاتی نہیں تھے بلکہ شہریت اور دیہات کے بینا بین یہ ان کی معاشرتی زندگی تھی تو انہوں نے بینا بین صورت اختیار کی کہ ایک لوٹا ہے ایک بالٹی ہے لہذا بخوئی نجاست سے پانی نجیس ہوگا لیکن اگر دو کلے ہوں تو پھر اب نجاست جب تک کی اس میں تغیر اور صاف نہ ہو اس وقت تک وہ پانی پاک رہے گا اور دو کنڈے سے اگر کم ہے تو پھر پانی نجیس ہو جائے گا لہذا انہوں نے پانی کی مقدار کو بڑھا کر ایک معیار قائم کیا امام مالک کی ندی تو کوئی مقدار ہی نہیں قلیل و تحدید میں وہ کوئی تقسیم ہی نہیں ہے کہ پانی قلیل ہے یا کثیر لہذا امام شافی رحمۃ اللہ علیہ نے شہری تمدن سے متاثر ہو کر پانی کی تقلیل اور تحدید کی یہ حد بندی کی قلتین سے امام صاحب آئے کوفے کے رہنے والے بغداد میں بسنے والے اور یہ مرکز تھا اسلامی مرکز دنیا بھر کے عمرا سفرا وزرا بڑے بڑے لوگ متمدن لوگ یہ آتے تھے امام صاحب کا ان سے سابقہ پڑتا تھا ان کو دیکھتے تھے اور وہ بغداد کی دریائے ججلہ سے کھیلا کرتے تھے تو ایسا شخص کہ جو دریائے دجلا کے مناظر کو دیکھتا ہو اور اس میں نہاتا ہو اور اس کی موجوں کو دیکھتا ہو وہ قلتین کو خاطر میں کیا لائے گا کہ یہ کثیر ہے بلکہ وہ تو کہے گا کہ یہ قلتین میں کیا ہے اب یہ قلیل ہے اگر اس کی حقیقی مقدار اس لیے امام صاحب کہتے ہیں کہ قلتین مراد مقدار نہیں ہے جس کی تردید بار بار ہو چکی ہے کئی طریقے سے بلکہ مائع کثیر اور جاری کے حکم میں یہ ہے اشارہ تو اس لیے امام صاحب نے اپنے ماحول کے اعتبار سے کہ جو خالص شہریت اور خالص متمدن یہ ماحول تھا اس کے اعتبار سے امام صاحب اور آگے بڑھے اور کہا کہ جب تک کہ پانی جاری اور کل جاری ہو تو پاک اور اگر کتنا ہی کیوں نہ ہو لیکن اگر وہ راکد ہے بشرطے کہ وہ مائع کثیر کی تعریف میں نہ آئے چاہے اس میں سینکڑوں ڈول کیوں نہ ہو وہ پانی ناپاک ہی ہو ناپاک رہے یہ ہے جی علامہ شارانی کا یہ اہم نقطہ جی جس سے امام صاحب کے مزاج اور ان کی نظافت اور ان کی نفاست کا اور ان کے تمدن کا ان کی شہریت کے ماحول کا پتہ چلتا ہے باب سور ہر یہ بات تو ختم ہو گئی جی آگے بڑی تفصیل کے ساتھ علامہ نے امام طاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا تذکرہ کیا ہے اور سور ہر کے بارے میں کچھ تھوڑی سی بنیادی سی باتیں اور باقی تفصیل تو آگے آئے گی آگے سور کو ذکر کیا ہے سور کے یہ سور جمع اس کی آثار اور سہارا یس ارو باب فتح سے یہ استعمال ہوتا ہے اور اس کے معنی ہے ماں بقیہ ماں بقیہ میں نے کہ جو چیز استعمال سے باقی رہ جائے کھانے سے پینے سے جو چیز چھوٹ جائے رہ جائے تو اس کو سور کہا جاتا ہے اور اس کا اردو میں ترجمہ کیا ہے جی جھوٹا کہ جس چیز کے کھانے میں لعاب دہن لگ جاتا ہے اور زبان کے لعاب اس میں شامل ہو جاتے ہیں تو وہ چیز جھوٹی ہو جاتی ہے جس طرح آگے سورہ ہر ہے اور آگے سورہ کلاب ہے اور آگے سور بنی آدم یہ مختلف سور کو مختلف باب میں بیان کروایا بنیادی طور پر یہ بات آپ پڑھ چکے ہیں کہ اس مسئلے میں سور کے مسئلے میں حضرات فقہا کا آپس میں اصول اختلاف امام مالک رحمت اللہ علیہ اپنے قاعدے اور ضابطے کے اعتبار سے کہ جب تک تغیرے اور صاف نہ ہو وہ پانی رضا ان کے نزدیک ہر جھوٹا پاک چاہے آدمی کا ہو جانور کا ہو درندے چرندے کا ہو بہائم کا ہو اور اسی طریقے سے یہاں تک کہ خنزیر اور کتے کا جھوٹا بھی ان کے نزدیک پاک جبکہ امام شافی رحمت اللہ علیہ دو کا استثنا کرتے ہیں کہ خنزیر اور ان کے نزدیک کتا بھی نجس العین ہے اس لیے کہتے ہیں کہ ان کا جوٹھا تو ناپاک ہے باقی اس کے علاوہ تمام سیوا اور تمام درندے چرندے اور جانوروں کو جھوٹا بھی پاک اور حضرات احناف اور امام احمد ابن احمد بھی امام شافی رحمۃ اللہ علیہ کے تقریباً ساتھ ساتھ جبکہ حضرات احناف فرماتے ہیں کہ تمام سبا جتنے ہیں سبا کہ جن کو جن کے بارے میں آگے روایت آپ پڑھیں گے کہ جن جانوروں کا گوشت کھانا حرام ہے اور اس کے اندر درندگی ہے اور وہ اپنے دانت سے اور وہ پرندے جو اپنے پنجوں سے شکار کرتے ہیں اپنے ناخون سے تو یہ سوائے طیور ہو یا سوائے بہائم ہو ان سبا کا جوڑا حضرات احناف کے نزدیک ناپاک <clears throat> سبا کا اور سوا نہ ہو یعنی جنگلی درندے اگر وہ نہ بہائم ہو تو بہائم کی دو قسمیں ہیں ایک معقول الحم ہے ایک غیر معقول الحم ہے اگر معقول الحم ہے تو اس کا جھوٹا پاک ہے اور اگر غیر معقول الحم ہے تو اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس کا جھوٹا ناپاک سوائے دو کے ایک ہیمار اور ایک سور ہجرا اس لیے کہ اس میں دو متضاد روایتیں ہیں ایک طرف اس کو سوا کہا گیا سنور سب ان کہا گیا اس کا تقاضا ہے کہ ناپاک ہو اور ایک طرف آنے والی روایت میں کہ ان نہا طوافین علیکم طوافات یہ تقاضا کرتا ہے تخفیف کا تو اس لیے اس کی حرمت ختم ہو گئی تو اب کیا رہا کہ حضرات علم ثلاثہ کے نزدیک اور صاحب کے نزدیک یہ پاک ہے اور جبکہ امام صاحب کے نزدیک یہ مکرو ہے لہذا حلت کے اور حرمت کے مابین اس حدیث کی وجہ سے تو دونوں کی رعایت کی ایک طرف اس کو سوا کہا گیا اور ایک طرف منت طوافین طوافات کہا گیا سوا کہنے کا تقاضا یہ ہے کہ نجس ہو اور منت طوافین جو علت بیان کی گئی اس کا تقاضا یہ کہ اس میں تخفیف ہو اس لیے کراہت کا قول کیا گیا اور حمار کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ یہ اس کے بارے میں مختلف روایتیں ہیں اس لیے اس کا سور مشکوک یہ مشکوک یہ تہوریت میں ہے یا طاہریت میں کہتے ہیں یہ شک تہوریت میں تہوریت میں ہے طاہر تو ہے لیکن آیا متاہر بھی ہے یا نہیں اس مسئلے میں مختلف روایات کی وجہ سے یہ شک پیدا ہو گیا تو اس لیے اس شخص سے کراہت کا قول امام صاحب نے یہ اختیار فرمایا اب کراہت کے بارے میں بھی آپ ہدایت پڑھ چکے ہیں کہ اس میں اس کی علت کی تخریج ایک تو امام کرخی نے فرمائی اور ایک امام تحاوی آگے آ رہا امام تحاوی نے جس انداز سے روایتوں کو بیان فرمایا ہے تو کراہت کا قول تو ہے لیکن کراہت تحریمی ہے اور امام کرخی رحمۃ اللہ علیہ نے جو علت بیان کی اس کی تفریح کا تقاضا یہ ہے کہ یہ کراہت تنظیحی ہو تو اس لیے دونوں قسم کے قول ملتے ہیں کراہت تنظیحی کے اور کراہت تاریخ اگر امام تحاوی کا قول لیا جائے تو تحریم پر اور امام کرخی کا لیکن عوام الناس چونکہ یہ ایک ابتلا ہے بلیوں کا گھروں میں آنا اور جانا اس لیے امام کرفی کے قول پر زیادہ سہولت اور آسانی اس سلسلے میں سب سے پہلے ان روایات کو بیان فرمایا کہ جس سے ایم سلاسا نے سورہ ہرا کی تہارت پر قول کیا ہے یہ ہزر مذکر کے لیے ہزرا مونس کے لیے اور جمع اس کی آتی ہے ہیرر اور اگر مونس ہے تو ہرا راہ <clears throat> یہ بلی کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے اور یہ جانور چاہے کتا ہو یا بلی ہو جب کسی برتن میں منہ ڈالے تو حضرات فقان نے فرمایا کہ اس کی کئی صورتیں ہوتی ہیں <clears throat> وہ یہ کہ اگر برتن میں کوئی مائع چیز ہے پہنے والی چیز ہے پانی وغیرہ ہے دودھ وغیرہ ہے تو تحریک السان فل المائع اگر ہے تو اس کو ولوق کہتے ہیں ولوق ولغ ادا ودا کر فی اینایا حادث تحریک اللسان فی المائع اس کو کہا جاتا اور اگر برتن میں کوئی جامد چیز ہو پی تو سکتا نہیں لیکن زبان لگائے گا تو تحریک اللسان فی جامد تو اس کو القن کہتے ہیں اور اس کے معنی ہیں چاٹنے لا کن لائے کا لا کن مل اکاح چمچ کو کہا جاتا اور اگر خالی برتن میں زبان اگر لگائے زبان اگر پھیرے تو اس کو لاہسن کہا جاتا ہے لہس یلحسن تحمل علیہ یل ہس اور تترک ہو یلحس یہ برتنوں کے اور اس مضروف کے اعتبار سے یہ تفصیل بیان فرمائی اب روایت پڑھ لیجیے جی تھوڑی سی بابو قال حدثنا يونس بن عبد عبداللہ قال اخبرنا عبد الله بن عبد الله بن وهب أن مالكا حدثه عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن حميدة بنت عبيد بن رفاعة عن كبشة بنت كعب بن مالك وكانت تحت ابن أبي قتادة رضي الله عنه وعنهم أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوءا فجاءت هرة فشربت منه فأصغى لها, فأصغى لها أبو قتادة الإناء حتى شربت قال قبشة فرآني أنظر إليه فقال أتعجبين يا ابنة أخي قالت قلت نعم قال فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم أو الطوافات یہ ایک واقعہ ذکر کیا ہے ایک کوئی حدیث ہے یہ واقعہ حضرت قطادہ کا ہے اور اپنے اس پر استدلال کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے کہ ان نہا لیست بے نجسین اور اس کی وجہ بیان فرمائی کہ ان نہا میرا طوافین علیکم اب طوافات معلوم ہوا کہ نجاست کے حکم کا ارتفاع اس علت کی وجہ سے ہے یعنی نفس العمر میں اس سے نور اور بہائم ہونے کی وجہ سے تو ہے وہ ناپاک لیکن اس علت کی وجہ سے شریعت نے تخفیف پیدا کر دی تو اس لیے یہ نجاست عام متعارف معنی میں استعمال نہیں کراہت کا معنی اس کے اندر پیدا ہوا اور اس سے علم ثلاثہ نے تہارت کا معاملہ واقعہ تقریباً تمام حدیثوں میں یہ آپ پڑھ چکے ہوں گے یا پڑھیں گے تو واقع بیان کیا اس میں دو خاتون ہیں ایک حمیدہ بنت عبید اور ایک کبشہ بنت کاب ابن مالک یہ دو عورتیں دو صحابیات <clears throat> تو یہ کبشہ بنت کاب یہ حضرت ابو قطادہ کی بہو ہیں اور ان کے لڑکی کی بیوی ہیں تو حضرت ابو قطادہ ان کے پاس آئے تو ان کو انہوں نے وضو کرایا اور پانی ڈالا اتنے میں یہ بلی آ گئی اور اس برتن میں اس نے مور ڈال کر پانی پی لیا لیکن وہ پانی نیچے تھا تو اس کی آسانی کے لیے اس برتن کو اس کی طرف جھکا دیا اصغا رہا تو جہاں تک کہ اس نے پانی پی لیا کبشا کہتی ہیں کہ میں تعجب خیز نظر سے ان کے اس بات کو عمل کو دیکھنے لگی کہ بلی ایک تو آئی پانی پی لیے چلو لیکن بڑے اہتمام سے اس کو پانی پلایا اس کے بعد وضو کیا تو جب انہوں نے مجھے دیکھا کہ میں ان کی طرف گور گور کر دیکھ رہی ہوں اور تعجب کی نگاہ سے تو انہوں نے سمجھ لیا اور یہ کہا کہ تمہیں تعجب ہو رہا ہے یا ابن تاخی تو انہوں نے کہا ہاں تو فرمایا کہ تعجب کی بات نہیں ہے اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا اور یہ ارشاد سے بظاہر حضرت قطادہ نے یہی سمجھا ہوگا کہ یہ پاک ہے تو اس لیے اس سے وضو کرنے میں کوئی حرج نہیں جی وبه قال وبه قال حدثنا محمد بن الحجاج قال حدثنا اسعد بن موسى قال حدثنا قيس بن الربيع عن قعب بن عبد الرحمن عن جده ابي قتاده رضي الله عنه عنهم قال رأيته يتوضأ فجاء الحر فسألها حتى شرب من الإناء فقلت يا, أب... يا أبتاه لما تفعل هذا فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله أو قال هي من الطوافين عليكم وبه قال حدثنا أبو بكرة قال حدثنا مؤمل بن إسماعيل قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا أبو الرجال عن عن أمه عمرة عن عائشة رضي الله عنها وأنهم قالت قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من الإناء الواحد وقد أصابت الحرة من قبل, من قبل ذلك وبه قال حدثنا يونس, بق... يونس قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا سفيان الثوري عن حارثة بن أبي, أبي الرجال رحمه الله وبه وقال حدثنا أبو بشر عبد الملك بن مروان الرقي قال حدثنا شجاع بن شجاع بن الوالد عن حارثة بن محمد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها وعنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله وبه قال حدثنا علي بن معبد قال حدثنا خالد بن عمرو الخراساني قال حدثنا صالح بن حيان قال حدثنا عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسقي الإناء للحر ويتوضأ بفضله یہ روایت نقل کی ہے جی <coughs> اور ان روایتوں میں ایک حضرت ابو فطاح کا واقعہ ہے اور ایک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے میں کہ ایک برتن میں پانی رکھا ہوا ہے غسل کرنے کے لیے اور بلی آئی اور اس نے پیا اس کو جھوٹا کر دیا اور اس کے بعد پھر یہ کہ ہم ہم نے غسل کیا تو وضو بھی ثابت ہے اور اس سے غسل بھی ثابت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری روایت کی فرماتے ہیں کہ آپ برتن کو بنڈی کے لیے ٹیڑھا کر دیا کرتے تھے اور اس کے فضل اور بچے ہوئے پانی سے وضو فرماتے تھے ان روایتوں کو نقل کرنے کے بعد امام تحابیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک قوم گئی ہے ان آثار کی طرف اور وہ ہرا کے جھوٹے میں کوئی مظاہرہ کوئی حرج نہیں دیکھتے اور اس طرف جانے والوں میں تو دوسرے تو گئے لیکن خاص طور پر حضرات صاحبین بھی امام صاحب کا ساتھ چھوڑ گئے اور انہوں نے بھی سورہ ہررا کی طہارت کا یہ قول اختیار کیا ہے یہ دو قسم کی یہ روایتیں ہیں اور امام طاہر رحمۃ اللہ علیہ آگے ان روایات کا جائزہ لیں گے اور دونوں قسم کی روایتوں کے سلسلے میں سندن بھی اس پر تبصرہ فرمائیں گے اور نظر اور قیاس کے اعتبار سے یعنی روایت کے اعتبار سے بھی اور درایت کے اعتبار سے بھی اس کی تحقیق فرمائیں گے اور پھر بعد میں اپنا مسلک جو امام و حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق ہے آگے اس کو ذکر فرمائے یکفی جی